کوئی اچھا آدمی ان کو عمل میں لانا تو درکنار ہے اس قسم کی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتا میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ یہاں پر دلائل اربا کی بات کی گئی ہے عدل اربا سے آپ یہ ثابت کریں کہ وہ کون سی قرآن پاک کی آیت ہے وہ کون سی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن پاک نماز میں دیکھ کے پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر عورت کی شرمدا شہبت کے ساتھ دیکھ لے کوئی آدمی تو پھر نماز نہیں ہوتی کیونکہ پہلے حلفیہ کے یہاں عدلہ اربا میں پہلے اللہ کی کتاب اس کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بعد جناب دیگر جو چیزیں آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر بحث میں آئے گی پر سر درد میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ مسئلہ جو فقہ حنفیہ میں ہے اگر آپ کو حوالے کی ضرورت ہے تو میں حوالہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں میرے پاس کتاب موجود ہے الستاب نظائر میں یہ حوالہ موجود ہے ماسٹر امین صاحب اور ان کے دیگر وفاقا ان کا یہ حق ہے کہ ہمیں اپنے اصول کا انفیہ کے مطابق سب سے پہلے یہ ثابت کر کے دیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن پاک دیکھ کے نماز میں پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے شرم کا شہبت کے ساتھ ہے لفظ شہبت کی میں وضاحت اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ تمام لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں کہ شہبت کس طریقے سے آدمی کے جسم کے اوپر دائر ہوتی ہے شہبت کے ساتھ شرم کا عورت کی شرم کا دیکھنے سے نماز نہیں لیکن اللہ کی کتاب دیکھ لے نماز میں یا دیکھ کے پڑھنے سے انفیا کے جہاں خصوصاً ہمارے جو دوست یہاں پر تشریف فرما ہے وہ سارے کے سارے اردو ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہمارے یہ دوست اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہلواتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی نسبتیں ہوں گی بہرحال ان سے ہمیں کیا بحث ہے لیکن میری بات جو ہے وہ آپ مضبوط رکھیں اور اس پر غور کروائے کہ آیا اس قسم کی کوئی پرانے بات کی آیت موجود ہے کہ جس سے یہ میرا ذکر کرتا مسئلہ حل ہو ماسٹر امین صاحب کا یہ حق ہے کہ پہلے پرانے بات سے اس مسئلے کو ثابت کریں یعنی اپنی فکا سے اس مسئلے کو پہلے پرانے بات سے ثابت کریں اور اگر قرآن میں نہ ملے ان کے حصول کے مطابق پہلے یہ کہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں تو اس کے بعد حدیث کی باری آ جائے گی اس کے بعد جناب اجماع امت آئے گا اس کے بعد جناب بیان آئے گا پھر اسی طرح عدل اربا میں جیسے جیسے نمبر وار دلائل آتے جائیں گے وہ اس کے مطابق ثابت کریں گے میں یہاں پر ماسٹر امین صاحب سے متعدد بعد مختلف مقامات پر گفتگو ہوئی میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا میں نے کہا دیکھے ماسٹر صاحب مربی فرقے کا نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے اس لیے میں اپنی تقریر میں ان کو اہل حدیث کہنے کے لیے تیار نہیں ہاں اگر قرآن کی کسی آیت سے یا اللہ کے نبی کی کسی صحیح حدیث سے یہ نام کسی مرد فرقے کا اہل حدیث ہمیں دکھا دیں تو پھر میں یہ الفاظ ضرور استعمال کروں گا بہرحال شمشاد صاحب غیر مقدد نے نماز سے بھاگنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف چلے گئے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو اس وقت جو ترتیب اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اب ایک فریق یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے مجھے سنت کی ضرورت نہیں تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ بھی اپنی مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں قرآن سے ثابت کر دو ہم اس سنت کو دوسرا نمبر دیتے ہیں پھر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کافی ہے ہمیں فکا اور اتحاد کی ضرورت نہیں تو حدیث شریف کے مطابق اس کو سب سے پہلے اپنی نماز ثابت کرنی چاہیے مولانا نے صرف ایک آئے اردو کے بارے میں پڑھی لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا کہ اس میں جو لفظ وجوہ حکم آتا ہے وجہ کی حد کیا ہے چہرے کی کتنی حد ہے یہ کسی حدیث سے قیامت تک مجھے نہیں دکھا سکتے نہ قرآن کی یاد سے دکھا سکتے ہیں وہاں پہ لفظ غسل اور مسا کا آتا ہے غسل اور مسے کے مابین مالدہ یعنی امتیاز کون سی چیز ہے کیونکہ یہ کسی عدیب سے سراہتن نہیں دکھا سکتے کہ غسل اور مسے میں مالدہ یعنی امتیاز کون سی چیز ہے اس لیے انہوں نے بچاروں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا کہ اگر ترجمہ کر لیا تو قرآن کی اس میں میں پھنس جاؤں گا اور میں کہا کتنا کیا بتاؤں گا ان کو کہ کتنا دھویا جائے اور کتنا چھوڑا جائے اور اس کی کیفیت کیا ہے حد کیا ہے اس کے بعد بات اصل میں یہ ہے کہ شمشاد صاحب آپ ویسے ہی بھول گئے ہیں آپ نے پہلے نمبر پر اپنی پوری نماز کتاب اللہ اور سنتے رسولتوں سے ثابت کرنی ہے میں یہ لفظ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ علمی طور پر اتنا پیچھے ہے کہ آج تک اس فرقے نے نماز کے بارے میں ایک بھی مکمل کتاب نہیں لکھی دیکھیے نماز پڑھنے سے پہلے بھی کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں اور کوئی شرائط نماز کہا جاتا ہے شمشاد صاحب آج سے پہلے بھی مناظر میں مجھے اپنی نماز کی شرائط کسی کتاب سے نہیں دکھا سکے اور معلوم ہے پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر کون سی باتیں ہیں جن کے رہنے سے نماز پوچھ جاتی ہے اور کون سی باتیں ہیں جو فرض اور ضروری ہیں شمشاد صاحب آج تک نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری نماز میں کل فرائض کتنے ہیں اور نہ ہی ان شاء اللہ آج بتا سکیں گے یہ استعمال میں کتنی باتیں ایسی ہیں جن کے بھول کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے بغیر ہم کوئی بات نہیں کرتے آج وہ کسی کو مدی کی بات پیش نہ کرے رہا یہ مسئلہ جو انہوں نے ہمارے بارے میں بیان کیا ہے تو یہ اس وقت اس کا نمبر آئے گا جب ہم اپنی نماز شروع کریں گے ہم پہلے اپنی نماز کی شرائط بیان کریں گے ارکان بیان کریں گے الحمد للہ مجھے فکر ہے کہ ایم پی ایسے سلطم جماعت ایم پی جو تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ بھی پڑا ہوا ہے وہ نماز کی شرائط بیان کر سکتا ہے لیکن غیر مقدم کا بڑے سے بڑا برا العزیز اپنی نماز کی شرائط کی عدیت کی کتاب سے نہیں نکال سکتا میں یہ دعوے سے کرتا ہوں الحمد للہ یہ جو نماز پانچ وقت مسلمانوں پر فرض ہے غیر مقدین نے اس نماز کے بارے میں کوئی کام ہی تعمیر نہیں کیا کہ یہ ایک دس دفعے کا کھانا لکھ لیتے جس میں اپنی نماز کی شرائط لکھتے اب دیکھیے آپ کے سامنے بات کو کر آ گئی ہے اب یہ امام شادی سے بھیک مانگیں گے امام احمد سے بھیک مانگیں گے اور ان کی بھیک جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے نام ہے بے حدیث اور ساتھ جوتیاں امام محمد اور امام شافی کی رکھی جائیں اور کہا جائے کہ اور کسی امام کو ماننا کو پورا شرک ہے شمشاد صاحب آج آپ اپنی نماز لاہور میں بیٹھ کر ثابت کریں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ نماز سے پہلے کتنی باتیں ضروری ہیں ان کپڑے پاس ہونے چاہیے یا نہیں جگہ پاس ہونی چاہیے یا نہیں وہ شرطیں کون سی ہیں اور آپ کی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نماز میں کتنی باتیں ضروری ہیں ارکان ہیں جن کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ آپ ارکان نماز سارے مناظرے میں بیان نہیں کر سکیں گے اور اسی طرح اس کے بعد یہ باتیں بتائیں آدم سجود صاحب کا باب حالیز میں آتا ہے کہ کتنی باتیں ہیں جن کے رہنے سے سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے اور کتنی باتیں ہیں جن کے رہنے سے سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑتا پھر کتنی باتیں اس نماز میں سنت ہیں اگر یہ باتیں آپ نہیں بیان کر سکتے تو آپ یہ صرف اعلان کر دیں کہ میں بالکل بے بس ہوں جیسے میں بہاری میں کے قریب تک میں ثابت نہیں کر سکتا تھا جیسے پنڈی میں میں دس گھنٹے مجھے لوگ مجبور کرتے رہے کہ نماز مکمل ثابت کرو لیکن میں نہیں کر سکتا تھا آج بھی میں اسی طرح بے بس ہوں میرے پاس اپنی نماز کی شرائط بھی موجود نہیں ہے میں اپنی نماز کی اقدام بھی نہیں جانتا میں اپنی نماز کے واجبات کو بھی نہیں سمجھتا میں سجدہ صاحب کے بچار کی پورے بیان نہیں کر سکتا مولانا یاد رکھیں بھاگنے کا کوئی طریقہ یہ نہیں ہے اور نہ ان شاء اللہ ہم آپ کو میں دیں گے آپ کو جو حدیث پیش کرنی ہوگی وہ بھی طرح سے اور اس کی توثیق بھی اللہ کے نبی سے کسی امتی کا دور کسی درجے میں آپ پیش نہیں کر سکتے یا آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم آدھا دین نبی کا مانتے ہیں آدھی بات ہم امتیوں سے لیتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ صرف کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا مطلب کس طرح ثابت کر سکتے ہیں عوام کو یہ دھوکہ دینا کہ ہم غیر معصوم بات کی بات نہیں مانتے اور آپ ہی امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھنا کہ جی ایک مارچ کے سامنے ہم اپنی طرفیں پیش نہیں کر سکتے خدا کے لیے امام شافی آپ اپنی طرفیں بتا دیں تاکہ ایک مارچ کے سامنے آج ہم ہو سکے امام احمد ہم اگر آپ پکے سچے ہلکی ہیں یہ میرے پاس اصباب اور نظائر کتاب موجود یہ آپ کا ایک عام طریقہ ہے کہ آپ اگلے کو یہ کہہ کے ٹھیک ہے بھاگنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جو دو دو دفعہ آپ کے دروازے پہ آ کے ہے کہ بعض امین کا اے کوفی کا آپ اپنے مدد کی نماز شامل کریں یہ پتا کی کتاب ہے انکار کر دے گا کہ یہ پتا ہنسیا کی کتاب نہیں یا اس کا جو میں نے ایک مسئلہ پیش کیا اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حیثیت کر دے اگر آپ نے ثابت کر سکیں گے آپ آئندہ جتنی مرضی باتیں کریں حضرات میری ایک بات نوٹ کر لیں میں اپنے سوال سے کتی طور پر ایک ایک سرے منہ ہٹنے کے لیے تیار ہیں اگر ماسٹر نیم صاحب آپ اتنے پہلوان ہیں تو آپ ہمارے یہاں آ جاتے اور کہتے رہو جی ارے تو اپنی نماز ثابت کرو آپ کا حق تھا آپ جواب نہ دیتے آپ ایک رات آپ کے گھر آئے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں اور یہ فکا حفیہ کا کتنا ذخیرہ ہے میری بات نوٹ کیجیے میں سارے کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث کے خلاف ثابت کر کے آپ دکھاؤں گا آپ کو پتا لگے گا کہ کن لوگوں سے پالا بنا آپ ایک مسئلے کی بات کرتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں بات کا صاحب آپ نے اور آپ کے ساتھیوں میں اگر دم خم ہے فکا ہنسیا کے مسائل اتحادیہ میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے کتاب کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے آپ جناب ایک مسئلے کی بات کرتے میں تو ساری فکا کو چیلنج کر رہا ہوں آپ ساری فکا کو مسائل اتحادیہ کو آپ اللہ کی کتاب ان کے رسول حضرت محمد صنف کی حدیث کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے میرا سوال ہے جواب آپ دیں گے اگر آپ نے آئے بائیں ٹھائیں کرنے کی کوشش کی دائیں بائیں جانے کی کوشش کی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا میں میں نے آپ کی باتوں کے نوٹ لگا لیے اگر آپ کو زیادہ شوق ہوگا ان باتوں پہ جناب بعد میں آپ بات کریں گے ای حدیث اور اور ہنسی کی بات انہوں نے کی تھی کہ آج حدیث کا نام کتاب اللہ میں نہیں ہے کہیں حدیث میں آئیے آپ پہلے اسی موضوع پہ بات کر لیں کہ ہم کی مدد سچا ہے کہ نئے حدیث مدد سچا ہے لوگ ہنسی کہلواتے تھے کہ ہے حدیث کہلواتے اس سے آپ بھاگے اور بات سے وہ چھیڑ دی آپ ایک بات سے بھاگتے ہیں اور جناب دوسری کی طرف بنا لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آئیے میں کہتا ہوں ہنسی مدد غلط ہے ثابت کرے آپ کے صحیح میں چیلنج کرتا ہوں تمام ہستیوں کو ہنفیت ادیب سے لے کے یہ تک بالکل غلط ہے باطل ہے باطل نظریات ہے آپ کسی پہ بات کر لیں میرے سے اگر آپ نماز ثابت نہیں کر سکتے ہنسی مذہب کے مطابق اپنی تو آپ جو فکا ہنسی پہ کر لیں ہنسیت پہ کر لیں مذہب ہنسی پہ کر لیں آپ کی بات ہے وہ وہ بات کی ذات ہے کے اوپر چلے بات ختم میں جو لفظ بولوں گا احترام رکھنے کے لیے میں اب وہ دائرے سے نہیں نکلوں گا لیکن ماسٹر صاحب آپ کا یہ حق ہے کہ میرے سوال کا آپ جواب دو لفظوں میں دیں اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کہیں کہ میرا بھی جی بات ہی نہیں ہے میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا جو بندیوں نے مجھے اٹھا کے آگے لگا دیا کہ اگر کہیں مار پڑے گی تو کہیں گے ماسٹر کو مار پڑے گی اور اگر کہیں جناب کا کہ نہیں نکل لی تو کہیں گے دیکھو جی ہم نے جناب ہرا دیا اصل تو مسئلہ یہ ہے ان کو پتا ہے کہ ماسٹر کا ہے اس طرح اسکول کے ماسٹر آپ اگر اتنے بڑے شاہ الفقا ہوتے جناب آپ حضرت مولانا سید حامد میاں مدعل العالی کی طرح جناب ایک بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں سلام گا کی آپ کے بات سن رہی شمشاد صاحب قرآن میں دکھا سکے نہ حدیث سے یہ کیسے محمد کے سپاہی ہیں یہ محمد جناگڑی کا سپاہی ہے جو دہلی میں ہوا ہے محمد اللہ کا سپاہی ہوتا تو اپنا نام تلفی قرآن حدیث سے دکھا دیتا اور اپنا نام اہل حدیث قرآن حدیث سے دکھا دیتا اور محمد جناگڑی کے خود ہمیشہ آپ سے بھاگا اور اس کے سپاہی بھی ہمیشہ بانٹتے ہیں اور کیا تک باندھتے رہیں گے تو سنیے شمشاد صاحب اس طرح آپ ادھر بھاگ نہیں سکتے سنیں موضوع یہ ہے کہ آپ نے مکمل نماز ثابت کرنی تھی میری بات آپ کے سامنے سچی ثابت ہوئی کہ یہ اب تک نماز کی شرائط نہ بتائی انہوں نے نہ بتا سکتے ہیں کہ آپ تک ارے جس کو نماز کی شرطیں نہیں آتی وہ چیلنج کرتا ہے دنیا بھر کے پی کو میں لاہوروں کو بنارس سے لے کر اور گرو نانک کے شہر امرتسر سے لے کر دہلی تک چیلنج کرتا ہوں کہ نام جو ہے وہ نماز کی شرطیں نہیں مجھے سنا سکتا ہے نماز کی آسان کیا ہے وہ یہ جانتا نہیں کہ میری نماز میں سچا تھا کہاں نام حال ہوتا ہے وہ یہ جانتا تھا نہیں کہ میری نماز میں سنتیں کتنی ہیں ان کا تو حال ہے دیکھیے بےچارے ہنکیٹ ہوتے یہ کہتے تھے کہ کپڑے صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے یہ تحصیل الباری وحید الزمان کی ہے اس میں ناباز کپڑوں کے ساتھ بھی نماز جائز ہے اور لگا ہو جو چاہے لگا ہو اس کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو جاتی اس میں صاف لکھا ہے سیکھ قسم کے بیٹے نے اور سدی قسم کی تصدیق ہے ہر کے ساتھ جامع ناباغ نماز گزار نماز صحیح بات ہے جو ناباغ کپڑوں میں نماز پڑھے گا اس کی نماز صحیح ہوگی اور اور تو آپ ہیں میں محمد رسول اللہ کے دفاعی ہوں سنیے ابو جہاز کے سپاہی ہیں آپ لوگ ابو جہاز ننگا سباب کا پتا کھانے نیوالے کا اور یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے آج کے درد نماز اور بچن جو نماز صحیح باغ جو ننگا نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز صحیح ہوگی ابو جہاز ننگا تباد کرنے والا تھا اور آپ ننگے نماز پڑھنے والے ہیں میں بھی پوچھنا چاہتا نہ سمجھا سکے فرمایا ہو کہ سلام کی جگہ بھول کر ہاتھ پڑنے والے نماز ہو جاتی ہے یا یاد پڑھنے والے نماز ہو آپ کا قرآن کا ترجمہ ہمیں اس کے دور سے پہلے دکھائے قرآن کا نام کس طرح مرزا دیتا ہے طرح گرفتار دیتا ہے ہم اپنی ہر صدی کی تفصیل پیش کر سکتے ہیں قرآن کی لیکن کسی لمحہ مطلب یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ انگریز کے دور سے پہلے اپنی تفصیلیں دکھائے ہمیں اس لیے قرآن کا نام مرزا سے زیادہ کفار نہیں دے سکتا اسی طرح حدیث کا تو سچی کا بھی اپنا نہیں ہے اور کسی عزیز کی کتاب کا ترجمہ ہم کی بہت ہی طرح کا نماز انگریز کے دور سے پہلے کی پیش کر سکتے ہیں اردو طرح شراب یہاں پیش کر سکتے ہیں اگر جو چار میں یہ ضرورت ہے تو انہیں مثال کے صرف ایک طرح کا ترجمہ اپنے آزاد انگریز کے آنے سے پہلے کا سابق کرتا ہے اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محمد چونا گڑی کا سپاہی ہے اسے محمد رسول سے کیا بات ہے تو سنیے یہ بات غلط ہے نہ یہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو لیے ابھی تک جتنا ہوتا ہوا قرآن کی ایک آیت پڑی تھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکا کیا قرآن کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں اور میں نے اس کے قرآن کی آیت پر دو باتیں اس سے پوچھی یہ ابھی تک وہ بتا نہیں سکا مت بتا سکتا ہے مجھے اور اللہ کے نبی کی حدیث تو اس کی زبان پر آتی نہیں کبھی کا پہلے آپ اتری ہیں آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری نماز آپ سے ثابت نہیں ہوتی اگر آپ کو پتا کی باتوں پر اعتراض کرنے کا شوق ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ساری ستا ہوں کو حدیث کو آپ کے خلاف سمجھتا ہوں تو ان کا اسی مناظرے کے بعد یہی وقت وقت مقرر کر کے آپ آج کی پڑھنی شروع کروں گا اور ایک ایک مسئلے کے خلاف مجھے قرآن کیا ہے تو حدیث پڑھنی ہوگی میں دیکھوں گا اگر تجھے کتنی حدیثیں آتی ہیں دہلی بار کا نہ قرآن آتا ہے حدیث آتی ہے تو اس لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ سدر نے بہت کیا تاج الرحمان نے اسے چاہیے تھا کہ اپنے مناظر لے کر مناظر اس پر ماننا نہیں آپ آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کو نماز کرتے ہیں نہیں آتی اس کو نماز کے پتہ بھی نہیں دے چاہے کو تلاز کیا دے گا تو یاد رکھیے جنہوں نے جو سر وغیرہ کے بتایا شروع کر دیے ہیں کہ آپ سنیے یہ آپ کی ارپور جاتی ہے اس میں لکھا ہے پانی ہر چار پہ متا ہے جو نا مانتا ہے یہ نام نہیں کر سکتے وہ سات یہی کہیں گے کہنا کو ہیں